وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ظلالة وكل ظلالة في النار فعوذ بالله السميع لليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود و شاہدی مشہود الاخدود محترم سامعین بزرگان دین نوجوان ساتھیوں ہم نے سورہ بروج کی ابتدائی چند آیات تلاوت کی ہیں جو آج کے خطبے سے بہت ہی زیادہ تعلق رکھتے ہیں اللہ رب العالمین نے ان آیات میں وسما تل بروج و شاہ و مشہور چار چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں یہ چار چیزیں کیا ہیں سب سے پہلے تو آسمان کی نمبر دو یوم معود کی نمبر تین شاہد کی اور نمبر چار مشہود کی یہ چار چیزوں کی رب العالمین نے قسم کھائی ہے اور یہ چار چیزیں کیا ہیں حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام ترمیدی رحمت اللہ علیہ نے اپنی سنن میں نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد نمایا کہ اے لوگوں سما ذات المروج پہلی چیز قسم ہے آسمان کی جو والا ہے اس سے مراد تو آسمان ہے نمبر دو ولیوم الموعود اور قسم ہے یوم معود کی فرمایا اس سے مراد قیامت کا دن ہے اللہ تعالیٰ قیامت کی قسم کھا رہے ہیں نمبر دو و شاہد قسم ہے یوم شاہد کی نبی علیہ نے ساتھ میں شاہد سے مراد یوم جمعہ ہے جمعے کا دن جو ہوتا ہے وہ بڑی خیر و برکت والا دن ہے اسی لیے رب العالمین اس جمعے کی قسم کھا رہے ہیں نمبر چار و مشہود اور قسم ہے یوم مشہود کی نبی علیہ السلام نے فرمایا اے لوگوں یوم مشہود سے مراد یوم عرفہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے یوم عرفہ کی قسم کھائی ہے اسی طرح سے قرآن پاک کی دوسری سورت جو ہے ولفجری عشری و شف سورت کے ابتدا ابتدا میں بھی اللہ رب العالمی نے جن چیزوں کی قسمیں کھائی ہے ان میں سے ایک ہے ولوطر اور قسم ہے اس دن کی جو تاک ہو نبی علیہ السلام نے فرمایا اور صحاب کرام کی تفسیر موجود ہے کہ تاک والے دن سے مرادی یوم عرفہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ رب العالمین العالمین نے اپنی کتاب قرآن مجید میں یوم عرفہ کی دو مرتبہ قسم کھائی ہے یہ یوم عرفہ کے فضیلت ہو یوم عرفہ کی بڑی فضیلت اس سے ثابت ہوتی ہے رب العالمین جب کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو اس کے مقام و مرتبے اس کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے یوم عرفہ کو اللہ تعالیٰ نے بڑا اونچا مقام و مرتبہ دیا ہے یوم عرفہ یعنی ذیل کی نو تاریخ کل آنے والا دن جو ہے وہ یوم عرفہ ہے آج یوم الترویہ ہے کل یوم عرفہ ہے اور پرسوں جو ہے یوم النہر ہے پھر اس کے بعد تین دن جو آتے ہیں ان کو ایام تشریق کہا جاتا ہے یہ دن کے ابتدائی ایام جو ہے آج سے لے کر کے تیرہ تاریخ تک ان کے مخصوص نام ہے یا آٹھ تاریخ کو یوم الترویہ کا نام دیا گیا نو کو یوم نو کو یوم عرفہ قرار دیا گیا اور دس کو یوم النحر یعنی قربانی کا دن پھر اس کے بعد تین دن جو ہوتے ہیں گیارہ بارہ تیرہ ان کو ایام تشریف کہا جاتا ہے اور ایک بات یہ بھی بتائی نبی علیہ سراط نام نے بڑے نبی علیہ السلام نے بڑے واضح طور پر اعلان کیا مسلمانوں کو خطاب کرتے اے مسلمانوں یوم ارفا و یوم یومر و ایام التشریق اے مسلمانوں یہ یوم عرفہ ہیں یوم النہر ہیں اور ایام تشریق ہیں اے لوگ یوم عرفہ تھا وہ یوم النہر و ایام عیدنا علام اسلام اور کما کاران محترا اللہ نے یہ ایام جو ہے یوم عرفہ یوم النہر اور ایام تشریف ان تینوں کو اللہ رب العالمین نے ہم مسلمانوں کے لیے عید کا دن قرار دیا ہے ہمارا بات بڑی واضح ہے یوم عرفہ کو اللہ نے عید قرار دیا یوم منا رکھو یوم رکھو اللہ تعالیٰ نے عید قرار دیا تو سب کو معلوم ہے عید کا دن کہاں بھی جاتا ہے ایام ایام تشریف جو ہے تیرہ چودہ گیارہ بارہ تیرہ یہ بھی ہمارے لیے عید کے دن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دنوں میں قربانی کی ہمیں اجازت دی ہے اب سوال ہے کہ یوم عرفہ کو اللہ نے عید کا دن قرار دیا حالانکہ مسلمان روزہ رکھتے ہیں ہیں جو حج میں نہیں گئے ہیں اور جو حج میں گئے ہیں اور فات میں ان کے ہاں تو ان کے ہاں کوئی عید کا عید اس کا تصور نہیں لیکن اس کے باوجود نبی علیہ سناتنا نے سب سے پہلے فرمایا یوم آرافا تھا وہ یوم نہری و ایام تشریق عید اہل اسلام یوم عرفہ یوم النہر اور یہ ایام تشریق تین دن جو ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ نے عید اہل اسلام ہم مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ عید کا دن مقرر کیا ہے اب سوال ہے کہ یوم عرفہ کو اللہ تعالیٰ نے عید کا دن کیوں قرار دیا اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے عید کا مطلب ہے وہ چیز جس سے آپ کو خوشی محسوس ہو وہ چیز جس سے آدمی کو خوشی حاصل ہو اس کو کہا جاتا ہے عید اس لیے اگر بغیر عید کے بھی کوئی انسان بہت زیادہ کسی دن خوش نظر آئے تو آپ کہتے معلوم کرتا ہے بھائی آپ کی عید ہے عید تو نہیں ہے لیکن کسی چیز سے اس کو بڑی خوشی محسوس ہو خوشی حاصل ہے جس کی بنا پر ہم لوگ کہہ دیتے عید ہے اب یہ مسلمانوں کے لیے یوم عرفہ کیوں عید ہے دو قسم کے مسلمان ہیں ایک تو وہ ہیں جو حج کرنے کے لیے میدان عرفات میں موجود ہیں اور دوسرے وہ ہیں جو حج کے علاوہ دنیا کے گوشے گوشے میں کرما گو موجود ہے ان کے لیے عید کیسی ہے سب سے پہلے نمبر پر جو لوگ حج کے لیے گئے ہیں مہینوں سے مہینوں سے وہاں مکے میں جا کر کے موجود ہیں لیکن جب میدان ارفات میں آتے ہیں نبی صاحب نے فرمایا الحج جو یاد رکھنا سب سے بڑا حج یہ اصل حج جو ہے یوم ارفا ہے نبی علیہ السلام سرافا فرماتے ہیں یوم ارفا کو زوال کے بعد غروب شمس کے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ سمائے دنیا پر نادل ہوتے ہیں اور فرشتوں کو گوار بنا کر کے اعلان کرتے ہیں میرے فرشتوں گوار ہو ان قد غفر تو یہ جتنے مسلمان اس وقت میدان میدان عرفات موجود ہیں ہم نے ان کی زندگی بھر کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا اس سے بڑی عید اور کیا ہو سکتی ہے مسلمانوں اس سے بڑی عید اور کیا ہو سکتی ہے کہ انسان کی زندگی بھر کے سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے یہ مطلب ہے یوم عرفہ کے عید ہونے کا رہے وہ ہمارے مسلمان بھائی جو حج میں نہیں گئے ہیں دنیا کے کسی بھی گوشے میں اور دنیا میں کہیں بھی موجود ہیں وہ بھی ان کے متعلق بھی نبی علیہ السلاط اسلام نے ساتھ نمایا ان کے لیے بھی یوم عرفہ عید کا دن ہے کیوں اگر کسی انسان نے یوم عرفہ کا ایک دن کا روزہ رکھ لیا تو اللہ تعالیٰ نے دو سال کے گناہ اس کے معاف کر دیتے ہیں اسی لیے آپ نے ساتھ میں اے مسلمان ہوں یوم و یوم و ایام التشریق عیدنا اہل الاسلام وقنو وا تم او کما تما کا شرمو اے مسلمان یوم ارفا ایام تشریق یہ سارے تمہارے اس مسلمانوں کے عید کے دن ہیں میرے بھائیوں یوم عرفہ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی خصوصیات عطا کی ہیں ان میں سے بڑی خصوصیت بڑی فضیلت یہ ہے جس کو امام احمد بن حمل اور دیگر محدثین نے امام تبرانی اور بہت سارے اہل علم نے بسند صحیح نقل کیا ہے کہ نبی علیہ السلام رشاط رماتے ہیں اے لوگوں ان اللہ یو باہی ان اللہ یو باہی ان اللہ یو باہی ملائکتہو بے اہل ارفتا اشیت ارفتہ اے مسلمانوں تم کو معلوم ہے یہ عرفے کا دن کیا ہے ان اللہ یہ باہی اللہ تعالیٰ کے عرفہ کے دن اپنے فرشتوں کو اکٹھا کر کے اللہ تعالیٰ تمام فرشتوں پر فخر کرتا ہے تمام فرشتوں پر آدم کی اولاد یہ یوم عرفہ کو جو لوگ حج عرفات کے میدان میں موجود ہیں اللہ تعالیٰ ان کی طرح اشارہ کر کے دکھا کر کے تمام فرشتوں پر فخر کرتا ہے کیا فخر کرتا ہے اے میرے فرشتے ذرا بتاؤ یہ آدم کی اولاد ہے ان کے باپ آدم کو جب میں نے پیدا کیا تو تم لوگوں نے کہا فیحا فری ہا وا آدم کو دے رہا کر رہا ہے کر رہا یہ آدم اور ان کی نسل دنیا میں جا کر کے فساد پھیلائیں گے خوریزی کریں گے ست وارت کریں گے حرام کاریاں برائیاں کریں گے اس زمین کو اللہ آپ کی نافرمانی سے بھر دے گے اللہ فرماتے ذرا بتاؤ یہ دنیا کے چپے چپے اور گوشے گوشے سے آئیں گے یہ ہمارے مسلمان بندے ذرا تم بتاؤ یہ عرفات کے میدان میں اس وقت جو موجود ہیں کیا وہ فساد پھیلا رہی ہیں کیا وہ منقرات کر رہی ہیں کیا وہ برائیاں کر رہے ہیں فرشتوں ذرا بتاؤ ساتوں زمینوں اور ساتوں آسمانوں میں کون سی مخلوق ایسی ہے جو دنیا کی تمام محبوب ترین چیزوں کو چھوڑ کر کے میری ذدا کے لیے اس وقت میدان عرفات میں موجود ہو انسان کے علاوہ کائنات میں کوئی مخلوق میری رضا کے لیے اس وقت خاص موجود نہیں ہے اللہ تعالیٰ یہ اس کے ذریعے آدم کے اولاد پر فخر کرتا ہے یہ بڑا اونچا عمل ہے اور یہ بڑی اونچی مخلوق ہے وہ بڑا مقدس دن ہے کہ مسلمان اکٹھا ایک جگہ ہو اور اللہ تعالیٰ ان کو دکھا کر کے فرشتوں سے فخر کریں کہ آدم کی اولاد ہمارے فرما بردار بندوں کو ذرا دیکھو نمبر دو یوم اربا کو اللہ تعالیٰ نے بڑی خصوصیت یہ بخشی ہے کہ یوم ارفا کو اللہ تعالیٰ جتنا زیادہ گنہگار بندوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں اتنا زیادہ کسی اور دن آزاد نہیں کرتے صحیح مسلم کے حدیث ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتی ہیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے من من اکبر فیہ ایوتک اللہ عبدا النار یوم یوم عرفتا اے مسلمانوں یاد رکھنا سال بھر میں کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ سال پورے سال بھر میں سب سے زیادہ اپنے گنہ گار بندوں کو اللہ تعالیٰ اگر جہنم سے آباد کرتے ہیں تو یوم عرفہ ہوا کرتا ہے یوم عرفہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ گنہ گاروں کو جہنم سے کبھی آباد نہیں کرتے پھر اور ذرا کمال دیکھو نبی علیہ فرماتے وہ ان قلوبہم اور یوم عرفہ ایک ایسا دن ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ قریب اپنے بندوں کے آ جاتا ہے کہا آتا ہے سوائے دنیا پر آتے ہیں اور فرشتے موجود ہیں باہی بہم الملائکہ اور فرشتوں پر اللہ تعالیٰ فخر کرتے ہیں دیکھو میرے حاج حج کرنے والے بندوں کو تو اس لیے سب سے دادا جہنم سے آزادی اور سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ بندوں کے گناہوں کی و بخشش کرتے ہیں کر کے جہنم سے آزاد کرتے ہیں تو یوم عرفہ ہے اللہ تعالیٰ یوم عرفہ کو اپنے جن بندوں کو جہنم سے آزاد کرنے کا فیصلہ کر رکھا ہے اللہ ہم تمام ساتھیوں کو ان میں شامل کر لے یہ بہت بڑا بہت بڑی خوش نصیبی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ یوم عرفہ کی برکت سے اس کے گناہوں کو معاف کر کے اور جہنم سے آزاد کر دے نمبر تین میرے بھائیوں اللہ کے رسول سے وسلم ارشاد فرماتے ہیں یوم عرفہ کو جس قدر اللہ تعالیٰ بندوں کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں اتنا زیادہ کبھی کسی اور دن میں گناہوں کی نفرت نہیں ہوتی امام عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ اپنے کتاب کے اندر کتاب اس کے اندر نقل کرتے ہیں نبی علیہ مالک رضی اللہ تعالیٰ نو حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں نبی علیہ السلام میں عرفات عرفات کے میدان میں وقوف کیا نماز ظہر ادا کرائی نماز اثر ادا کرائی اس کے بعد آپ نے وقوف شروع کیا اور آپ نے جبل رحمت کے کنارے کھڑے ہو کر کے رو ہو کر کے آپ دعا مانگتے رہے یہاں تک کہ یہاں تک کہ سورج بالکل غروب ہونے کے قریب ہو گیا ہم لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ اب سورج غروب ہوگا اور غروب ہونے کے بعد ہمیں میدان عرفات سے نکلنے کا نبی رہتا صاحب لیکن اچانک نبی علسط شام نے اپنی دعا بند کیا اور ہمارے یا بلال یا بلال انشت لی الناس اے بلال ذرا خود بلند آواز سے اعلان کرو کہ سارے لوگ ہمارے لیے خاموش ہو جائیں دعا کرنے والا دعا سے رک جائے نماز عبادت کرنے والا عبادت سے رک جائے آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت کرنے والے خاموش ہو جائے یا بلال انشت لی الناس اے بلال اپنی آواز پکارو اپنی آواز بلند کر کے پکارو کہ اے مسلمانوں عرفات میں آنے والے حاجیوں ذرا اللہ کے رسول کے لیے کچھ فرمانا چاہتے ہیں اللہ کے رسول کے لیے خاموش ہو جاؤ حضرت رضی اللہ تعالی فقامہ کھڑے ہوئے اور بڑے بلند آواز سے پکارا یا یا ایس ان سے کچھ فرمانا چاہتے ہیں تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جاؤ سارفان ستنات حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آواز بلالی سن کر کے سارے عرفات کے مسلمان بالکل خاموش ہو گئے ہر ایک کی نگاہ نبی علیہ السلام کی طرف ہر ایک نے کام لگایا نبی علیہ السلام کی طرف کہ وہ کون سی چیز ہے کہ عرفات سے جانے کے پہلے پہلے نبی علیہ السلام اعلان کرنا چاہتے ہیں جیسے سارے لوگ کھڑے خاموش ہوئے نبی علیہ السلام صاحب اونٹنی پر تشریف لے گئے اور فرمایا یا معاشر الناس اے حج میں آنے والے اور اے عرفات کے لوگوں یاد رکھو یہ اطانی جبرائیل و آنے فن ابھی ابھی چند لمحہ پہلے جبرائیل امین رب العالمین کے ہاں سے آئے تھے اور ابھی ابھی ہمیں یہ پیغام راہی دے کر کے جا رہے ہیں سب سے پہلے جبرائیل امین نے فاکرانی میں امین اللہ من ربی السلام سب سے پہلے تو جبرائیل امین نے ہمارے ہمارے رب کا ہمیں سلام پہنچایا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج میدان ارفات میں آپ کے رب نے مجھے آپ پر سلام لے کر کے بھیجا ہے رب کا سلام قبول کرے میں نے جیسے سلام قبول کیا پھر امین نے کہا یہ تو آپ کے لیے سلامتی ہے لیکن یہ جو سارے حجاج آئے ہوئے ہیں رب العالمین نے اعلان کیا ہے کہ اتنی تو رہوں میں جمیا اج ہاں جی، جتنے بھی میدان عرفات موجود ہو ہم نے سب کی مغفرت اور بخشش کر دیا ہے سارے جب نبی صاحب نے جب اعلان فرمایا کہ یہ لوگوں جبرائیل امین نے بیان کیا ہے ایک اللہ تعالیٰ فرماتے اتنی قدر فرد جمیا ہم نے تم تمام لوگوں کی مغفرت اور بخشش کر دی ہے خوشی کی انتہا نہیں لیکن سبو سبوکو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کھڑے ہو گئے کہ رسول اللہ یا رسول اللہ خاصتن اے بڑی بہترین بشارت ہے کیا ہم ہم ہم لوگوں کے لیے ہے کیوں ہم لوگوں نے جتنی دین کی قربانیاں آپ کے لیے رب کے لیے جتنی قربانیاں ہم انصار مہاجرین نے دیا ہے آنے والے اتنی قربانی تو زندگی بھر پیش نہیں کر سکتے کیا یہ فضیلت مفرت اور بخشش کی یہ برکتیں کیا خاصہ یہ ہمارے لیے خاص ہے کہ بعد میں آنے والوں کے لیے بھی ہے لیکن میرا اندازہ تو یہی ہے کہ ہمارے ہی لوگوں کے لیے خاص ہوگی کیوں ہم نے بڑی قربانیاں رب کے لیے دی ہے نبی علیہ السلام نے ہاتھ پڑے اور سمے یا عمر لکم خا لکم بولے من اتا بادو میرا یو مل اے عمر یہ بشارت صرف تمہارے لیے نہیں ہے تمہارے لیے بھی ہے اور تمہارے بعد قیامت قیامت تک جتنے مسلمان آئیں گے اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے بشارت دی ہے میرے بھائیوں یہ یوم عرفہ ہے جو کل آپ کے سامنے ہے نمبر تین نبی علیہ سراب سامنے ساتھ سمایا یہ یوم عرفہ کا بڑا اونچا مقام و مرتبہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تیسری چیز اور بیان کی ہے آپ نے فرمایا اے مسلمانوں یاد رکھو جس شخص نے یوم عرفہ کا روزہ رکھا بلکہ آپ نے فرمایا اے لوگوں یوم عرفہ جو ہے یہ تمہارے لیے مقصد کا بخشش کا بہت بڑا ذریعہ ہے اور آپ نے اعلان کرتے ہوئے فرمایا کہ اے مسلمانوں اللہ اکبر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے نبی علیہ ساتھ نے کہ اے مسلمانوں اللہ نے جتنے لوگ موجود ہیں ان کی مفرت کر دی ہے وقت انہم وقت انہم اتبعات او کما کار سراج شام اگر اللہ رب اللہ اللہ نے اتنا کرم کیا ہے کہ اگر مسلمانوں کے یہ جو حج والے آئے ہوئے ہیں میدان عرفات میں اگر میں سے آپس میں کچھ لوگ ہو گئی ہے کچھ و زیادتی یا ناراضگی ہو گئی ہے تو رب العالمین نے اعلان کیا ہے کہ الزر کو ہم قیامت کے دن خوب زیادہ اجر و ثواب دے کر کے خوش کر دیں گے اتنا اجر و ثواب دیں گے اتنا اس کو خوش کر دیں گے کہ گا اللہ تعالیٰ آپ نے اب ہمیں سالم سے بدلہ لینے کی ضرورت نہیں کو آپ نے اتنا زیادہ ہمیں اجر و ثواب دے دیا ہے جب بندہ پا جائے تو اجر و ثواب پائے نا تو ظالم کا پیچھا چھوڑ دے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مظلوم کو جو ثواب دے کر کے اللہ نے خوش کر دیا اور جب مظلوم نے ظالم کا پیچھا چھوڑے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گی جب ہم نے مظلوم کو خوش کر دیا ہے اور تیرے گناہوں کو میں اپنے فضل و کرم سے معاف کر دیتا ہوں بہت بڑی چیز ہے نمبر چار نبی علیہ السلام رشاد سماتے ہیں ابلیس اور شیطان ملعون سب سے زیادہ اگر ذلیل ہوتا ہے نبی امام مالک رحمت اللہ علیہ موتہ میں اور دیگر اہل علم نقل کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا مارو یہ شیطانو مارو یہ شیطانو ہی یوم ہوا ادھر ہوا ہوا ادھر ہوا ادھر ولا ادھر ولا ادھر ولا ادھر اللہ پر آج فرمایا ابلیس جس کو سب سے زیادہ ذلت سب سے زیادہ رسوائی سب سے زیادہ صدمہ سب سے زیادہ افسوس اور سب سے زیادہ شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے تو یوم عرفہ کو اٹھانی پڑتی ہے نے کہا یا رسول اللہ وہ کیسے آپ نے ساتھ سمایا اس قدر اللہ اس کو و خوار کرتے ہیں حسر کے میدان عرفات کے میدان میں جب اللہ تعالیٰ اعلان کرتے ہیں کہ فرشتوں ہم نے تم کو گواہ بنایا ہے سب سارے مسلمانوں کی ہم نے جتنے نظر آ رہے ہیں ہم نے سب کی نفرت کر دی ہے اور زندگی بھر کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ابلیس اپنے چہرے کو پیٹتا ہے اور ماتم کرتا ہوا میدان عرفات سے بھاگتا ہے ہائے ہماری ہلاکت اور بربادی اس میں کتنے عرفات کے میدان میں کتنے مسلمان ایسی ہیں ہم نے زندگی بھر ان سے حرام کاریاں ہم نے ان سے زندگی بھر گناہ کروا کر کے ان کے اوپر جہنم کو واجب کرا دے دیا تھا لیکن اللہ رب العالمین نے ایک یوم عرفہ کی برکت سے زندگی بھر کے سارے گناہوں کو معاف کر کے اس کو جہنم سے آزاد کر دیا ہائے بربادی ہماری ساری محنت رائے برباد ہو گئی ابلیس کو یوم عرفہ سے زیادہ زندگی میں کبھی ذلت اور رسوائی نہیں اٹھانی پڑتی لیکن آپ نے ساتھ میں ہاں ایک دن ایسا بھی گزرا ہے کہ یوم عرفہ سے زیادہ ابلیس کو ذلت اور شرمندگی لگی ہوئی ہے وہ یوم بدر ہے اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو دلیل و خوار کرنے کے لیے یوم عرفہ کو مقرر کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نیک بنائے اور یوم عرفہ کے ہر قسم کی فضیلت کو حاصل کرنے کا مستحق بنائے اکول کو آباد اللہ من کل دم تو نہیں الحمد للہ وقفا وسلم آباد نمبر چھ یوم عرفہ کو اللہ نے بڑی جو خصوصیت دے رکھی ہے ان میں سے ایک یہ ہے آپ نے ساتھ نمایا ابو قطع رضی اللہ تارن حدیث کے رابی ہیں کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا رسول اللہ یوم عرفہ کے روزے کی کیا اہمیت ہے یوم عرفہ کے روزے کی کیا فضیلت ہے آپ نے ساتھ نمایا یوم عرفہ کے کا جو شخص ایک دن کا روزہ رکھتا ہے تو کب پھر اس سے نقل کیا اللہ یوم عرفہ کے روزے کی برکت سے اس کے دو سال کے گناہ معاف کر دیتے ہیں ایک سال گزشتہ اور ایک سال ہے آئندہ یہ بہت بڑی نعمت ہے ہم مسلمانوں کے لیے نبی نے اس لیے ساتھ نمایا وہ ہر روز وہ تو اے لوگو اس الخير دهركم وتحروا اے لوگو اللہ تعالی کی نیکیاں ہر وقت کرتے رہو لیکن خاص خاص نیکیوں کے جو سیزن اور نیک ہاں، نیکیوں کے جو ایام آتے ہیں ان کا خاص طور سے خیال رکھو جیسے رمضان ہے لہ القدر ہے یوم جمعہ ہے یوم عاشورہ ہے یوم عرفہ ہے یہ بڑے مقدس ایام ہیں خاص طور سے نبی علیہ السلام نے ان کا لحاظ رکھنے اور ان کے انتظار انتظار میں کرنے اور ان سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی ہمیں تاکید کی ہے یوم عرفہ سے فائدہ اٹھاؤ اللہ ہے یوم عرفہ کے خصوصیات اور بڑے فضائل میں سے ایک بڑی اہم فضیلت یہ ہے جس کو امام ترمی امام تبرانی رحمت اللہ علیہ اپنی موج میں صغیر کے اندر بسند حسن نقل کرتے ہیں ایک شخص نے عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آ کر کے پوچھا اے اب ابو عبد الرحمان بتائے اور یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کتنی فضیلت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا میرے بھائی یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں کیا ہم سے پوچھتے ہو رسول اللہ وسلم او کما خان کہتے ہم لوگ نبی علیہ کے ساتھ جب بیٹھتے تھے نبی علیہ السلام کی مجلس میں رہتے اور یوم عرفہ کا تذکرہ آتا تو نبی علیہ اور ہم لوگ یہی کہتے تھے ایک یوم عرفہ کا روزہ دو سال کے روزے کے برابر ہوا کرتا ایک یوم عرفہ کا روزہ و نہنو ما رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم دو سال کے روزے کے برابر ایک عرفے کے روزے کو ہم قرار دیا کرتے تھے پتہ یہ چل گیا دو سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور گناہ معاف ہونے کے ساتھ ساتھ سواب کتنا ملا ایک روزہ نہیں دو سو نہیں بلکہ اللہ تعالی نے دو سال کے روزوں کے برابر دو سال کے روزے کا جو اجر و ثواب ہوتا ہے اللہ اتنا سواب ایک یوم عرفہ کے روزے سے ہمیں دے دیا کرتا ہے اس لیے روزہ رکھو نمبر اسی طرح آگے اور بڑی خصوصیات میں سے خصوصیت ہے نبی علیہ السلام نے متعدد حادیث کے اندر فرمایا فرمایا اب ضرور دعا ہے دعا اے یوم سب سے بہترین سب سے عالیشان سب سے اچھی دعا جو ہوا کرتی ہے وہ یوم ارفا کی دعا ہوا کرتی ہے اس لیے یوم ارفا کو خود دعائیں مانگو گریا توبہ استغفار ابھی آپ نے سنا سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کرتے ہیں تو یوم ارفا کا دن ہوا کرتا ہے اس لیے ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ خوب کثرت سے یوم ارفا کو دعا کریں توبہ استفار کریں روئے گرائیں آج بھی کریں ہم لوگوں کا وقت ضائع نہ چلا جائے اور نبی علیہ السلام نے ساتھ رمایا اور سب سے بڑی دعا جو ہم نے اور تمام انبیاء نے یوم عرفہ کو مانگی ہے وہ یہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ہمیں یہ دعا پڑھنی چاہیے اور ذکر اذکار اور عبادات میں مشغول رہنا چاہیے ایک چیز اور بتا دیں ابھی شروع سے لے کر کے آخر تک آپ نے یوم عرفہ کی جو فضیلت سنی ہے وہ بہت زیادہ ہے گناہوں سے آزادی ہے جہاں گناہوں کی نفرت ہے نم سے آزادی ہے دو سال ہے دو سال کے روزے رکھنے کے برابر ہے جو ثواب ہے یہ ساری فضیلتیں کس کے لیے ہیں وہ بڑی اہم شرط ہے وہ یاد رکھو امام ابو جانا امام ابن حکمان امام تبرانی اور بہت سارے اہل علم نے نقل کیا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ حج عرفات حج الوداع کے موقع پر ہمارے بھائی فضل الدین عباس نبی علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے ہی تھے نبی علیہ السلاط اسلام حج میں ہیں اور بہت کچھ عورتیں سامنے سے آئی تو ہمارے بھائی فضل الدین عباس ان عورتوں کو دیکھنے لگے نبی علیہ السلام نے ان کو منع کیا ایک مرتبہ منع کیا دو مرتبہ منع کیا بار بار منع کرتے آپ لیکن جیسے موقع پاتے فضل الدین عباس ان عورتوں کو دیکھنے لگے نبی علیہ السلام نے فرمایا یا فضلو یا فضلو میرے بھائی یہ ساری فضیلتیں عرفہ کی کس کو ملیں گی اس کی ایک بڑی اہم شرط اس حدیث کے اندر بیان کی گئی ہے آج فرمائے یا فضلو اے فضل بن عباس یاد رکھنا آدھا یومن یامن ہادا یامن مما کسان شاہ رہو اے فضل یاد رکھنا عرفہ کا دن بڑا مقدس دن ہے ہے مفرت ہوتی ہے جہنم سے آزادی ہوتی ہے دو سال کے روزے کے برابر سوا ملتا ہے ساری فضیلتیں ہیں لیکن سب کے لیے نہیں ہے ہر ہوں وہ بسر ہوں اے فدر یہ ساری فضیلتیں عرفات کی اس شخص کے لیے ہے جو اپنی اپنے آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے اپنے کان کی حفاظت کرتا ہے اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے وہ پڑھ رہا آپ نے ساتھ نمایا جو انسانیوں میں کو اپنے آنکھوں کو حرام کاریوں اور برائیوں سے بچائے اپنے کانوں کو برائیوں سے بچائے اپنی زبان کی حفاظت کرے گا غفر فرح ارفا کے دن اللہ تعالیٰ اس کی مفرت کیا کرتا ہے اگر وہ بد نصیب جو ارفا سے فضیلت سے اس کے جو سو سے جہنم کی آگت آزادی سے وہ شخص محروم رہ جاتا ہے جو اپنے آنکھوں کی حفاظت نہ کرے اپنے کانوں کی حفاظت نہ کرے اپنے زبان کی حفاظت نہ کرے یہ نہایت اہم حدیث ہے اس پر عمل کرنے کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے کا سما ہوں وہ بسا رہ یہ عرفہ کا دن ہے عرفہ کا دن ہے آج اس کی مفرت ہوتی ہے جو اپنے زبان کی اپنے آنکھ کی اور اپنے کان کی حفاظت کیا کرتا ہے اس لیے میرے بھائیوں اگر چاہتے ہو کہ عرفہ کے دن ہمیں آزادی ملے ہمارے گناہوں کی نفرت اور بخشش ہو تو اللہ رسول نے شرط بیان کی ہے کہ انسان اپنے آپ کو یوم عرفہ کو ہر قسم کے گناہ اور برائیوں سے اپنے آپ کو بچا لے اللہ ہم سب کو برائیوں سے بچائے گناہوں سے بچائے منکرات سے بچائے یوم عرفہ کی فضیلت نصیب فرمائے ارحال عالمین ہمیں جو بیمار ہو کلی کلیہ فرما جو مقروض اللہ تعالیٰ ان کے قرض کو ادا کرا دے جو پریشان ہار اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور کر دے اللہ ہم نے جو بے روزگار ہیں انہیں حلال روزی سے لگا دے ہم پورے دنیا کے مسلمانوں کو امن و امان نصیب فرما ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کے حکمرانوں کو اللہ تعالیٰ نیک امار کی توفیق نصیب فرمائے وہی امار انہیں کرنے کی توفیق دے جو مسلمان اور ملک اور وطن کے لیے خیر و برکت اور, برکت کا سبب بنے ایسے تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرما جو سب کے لیے نقصان دہ ہو الہ العالمین ہم نے سے ہر ایک کی توبہ کو توبہ کرنے کی توفیق رسی فرما اللہ پھر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات عباد اللہ رحمكم اللہ ان اللہ يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه لکم ورد اللہ تعالی اکبر